دوسری سند اس میں تم ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے کے بعد یہ الفاظ ہیں امام زہری نے امام سفیان پر یہ الفاظ پڑھے اساوزہ سبن اور امام سفیان نے کہا بڑا اور کالا سانپ جو بلند ہوتا ہے حدیث نمبر ایک سو اکہتر مسنط احمد